وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے درخت لگانے سے کوئی سا بھی پھلدار درخت ہو اگر اسے لگانے سے کوئی فائدہ ملتا ہے بھائی ظاہر سی بات ہے اگر پھلدار درخت ہے تو سرجنے کی پھلی کا درخت ہے تو سرجنے کی پھلی آپ کو ملے گی ساتھ ہی ساتھ اس سے اچھی صاف ستھری ہوائیں ملیں گی اور بھی بہت ساری چیزوں فائدے سے درختوں سے ہوتے ہیں اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ درخت لگائے جائیں ہمارے نبی نے اس کو کی تعلیم دی ہے تو لگا سکتے ہیں بس یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر والوں کو پریشانی نہ ہو گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو گھر کے لوگ پریشان نہ ہوں اور جگہ وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو بالکل لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے